عقل مند بھیسا ایک وقت کی داستان ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کاستگار رہتا تھا جس کا نام تھا ایڈگر وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کا مالک تھا ایڈگر کا ایک بھیسا تھا جس کا نام تھا باؤنٹی یہ ایک غیر معمولی سا نام تھا اور اس کے اپنے ہی وجوہات تھے آپ دیکھیں اپنا بھینسا ملنے سے پہلے ایڈگر ایک بہت ہی غریب انسان تھا باؤنٹی نے سچ مچ اپنے اس انسانی دوست کے لیے بہت محنت کی اس کے پاس یہی ایک بھینسا بھینسا تھا اور وہ وہ دن رات اسی سے پورا کھیت جوتتا ایڈگر کی کئی قسم کے کاموں میں مدد کرتا جلد ہی ایڈگر سب قسم کے اناج اپنے کھیت میں اگانے لگا ایڈگر کو اپنے آس پڑوس میں بہت عزت افزائی ہوئی کیونکہ اتنی بہتائیت میں اسے حاصل ہوا تھا اس لیے اس نے اپنے بھینسے کا نام باؤنٹری رکھا باؤنٹی ایک خاص بھینسا تھا تھا وہ عقل مند اور ہمیشہ جوش سے بھرا رہتا تھا ایڈگر کو یہ علم تھا کہ باؤنٹی ایک آزاد ضمیر کا مالک ہے وہ اکثر گھومتا پھرتا جب کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ شام کو گھر واپس آتا جیسے وقت گزرتا گیا ایڈگر ایک اور بھینسا لایا وہ باؤنٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا پر اس نے یہ بھی محسوس کیا کی کام کا بوجھ زیادہ ہو رہا ہے اور اسے بانٹنے کی ضرورت ہے ایڈگر اپنے مویشی کو تھکانا نہیں چاہتا تھا ایک دن ہل جوتتے وقت باؤنٹی آدھے راستے میں ہی بیٹھ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا باؤنٹی ایڈگر اپنے دونوں بھینسوں کو واپس گھر لایا اس رات ایڈگر بالکل سو نہ سکا اس کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ کہ وقت آ گیا ہے باؤنٹی کو جانے دیا جائے اگلے دن وہ باؤنٹی کو جنگل میں لے گیا اور اس کے گلے سے گھنٹی اتار لی باؤنٹی نے خوشی خوشی سر ہلایا باؤنٹی تم ایک نیک بھینسے ہو میں کبھی بھی تمہارا قرض نہیں چکا سکوں گا کبھی اب تمہیں اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تم آزاد ہو میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا میرے دوست جاؤ گھومو پھرو اور اس زمین میں تلاش جاری رکھو <laughs> مجھے اب رلاؤ مت تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو تمہیں راستہ معلوم ہے باؤنٹی اپنے انسانی دوست کو چھوڑتے وقت گمگین تھا پر وہ یہ بھی دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آگے کیا رکھا ہے وہ خوشی خوشی چلنے لگا تازی ہوا کا لطف اٹھانے لگا وہ بے خوف ہو کر پورے جنگل میں گھوم رہا تھا اس نے جھرنے سے پانی پیا اور راستے میں اگی گھاس چری جلد ہی سورج غروب ہونے لگا اندھیرا ہو رہا تھا باؤنٹی نے آس پاس دیکھا آرام کرنے کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش میں اور وہ اسے مل گئی وہ گار بالکل تالاب کے قریب ہے یہ جگہ بہت بڑی ہے اور یہاں کافی گرماہٹ بھی ہے میرے رہنے کے لیے معقول جگہ ہے اوہ کیا میں تھک گیا ہوں یہ چہل قدمی مجھے جراف کی طرح دبلا پتلا بنا دے گی باؤنٹی اس غار میں رہنے لگا وہ تالاب سے پانی پینے لگا نزدیک ہی چڑھتا اور غار کے اندر پرسکون سو جاتا کئی دن گزر گئے اور باؤنٹی کو جنگل میں اپنی یہ زندگی راس آنے لگی پر ایک بھینسے ہونے کی وجہ سے باؤنٹی ایک بہت ہی معمولی اور معصوم جانور تھا اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہ جنگل بہت سے دوسرے جانوروں کا بسیرا بھی ہے اور وہ تمام جانور اسی کی طرح معصوم نہیں تھے اس دوران جب باؤنٹی اپنی پرسکون زندگی گزار رہا تھا وہاں کوئی موجود تھا جو اس بھیسے پر نظر رکھے ہوا تھا ٹیمی لومڑی روزانہ جب باؤنٹی اپنے غار سے باہر جاتا ادھر ادھر چہل قدمی کے لیے ٹیمی دبے پاؤں ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا باؤنٹی ہمیشہ اپنے روزانہ کے کاموں میں اتنا مشروف رہتا کہ اسے کبھی ٹیمی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا یہ بھینسا بہت بہادر ہے کہ تنہا ہی یہ پورے جنگل میں گھومتا پھرتا ہے ویسے یا تو وہ بہت بہادر ہے یا انتہا ہی مورف ہے میرا مطلب ہے ہے کیا وہ وہ اس سے واقف کہ کس کی غار میں رہ رہا ہے <laughs> چلو اس کا لطف اٹھائیں کیسے ہیں آپ کیا آپ یہاں نئے ہیں اب میں یہاں روز چرنے آتا ہوں خود کو نیا نہیں کہوں گا میرا مزاق اڑانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی میں جنگل کا بادشاہ ہوں وہ میری غار ہے جس میں تم رہ رہے ہو سبھی جانور یہاں میرے رحم و کرم پر ہیں ہاں۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو تمہیں میرے آگے سجدہ کرنا ہوگا سمجھے تم نے درست فرمایا میں یہاں نیا ہوں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر بات پر یقین کر لوں سنو لومڑی مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم اس جنگل کے بادشاہ نہیں ہو دراصل مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ جنگل کتنا گہرا ہے میرا مشورہ ہے کہ تم میرا وقت ضائع نہ کرو اندر ہی اندر غصے میں سلگ رہا تھا اور وہ غصے سے کاپنے لگا اس نے کھا لی کی ایک دن وہ اپنی اس بےزتی کا بدلہ لے گا دوسری طرف باؤنڈی یہ سمجھ گیا کہ اسے اب اور احتیاط برتنی ہوگی اس چالاک لومڑی کو اس کا علم ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس سے پہلے میں نے یہ سوچا نہیں تھا پر وہ گار ضرور کسی نہ کسی کا ہوگا میں تب کیا کروں گا جب اس گار کا اصلی حقدار واپس آ جائے گا مجھے اور بھی زیادہ احتیاط برتنی ہوگی اس رات چاند اور اس کی چاندنی پورے شباب پر تھی جب باؤنٹی غار کے اندر لیٹا تھا اس نے کچھ سنا اس نے ایک چھوٹی سے چھید سے باہر جھانکا اور ایک عجیب سی پرچھائی دیکھی پہلے اس نے یہ سوچا کہ لومڑی واپس آ گیا ہے اسے دوبارہ پریشان کرنے کے لیے پر جب وہ سہ قریب آئی باؤنٹی خوف سے تھر تھر کاپنے لگا یہ تھا اصلی حقدار شیر نہیں یقیناً یہ غار شیر کی ہے اب میں کیا کروں وہ مجھے کھا جائے گا جیسے جیسے شیر نزدیک آتے گیا باؤنٹی کا خوف بڑھتا گیا رکو رکو صاف نظریے سے سوچو اطمینان رکھو میں اسے دیکھ سکتا ہوں پر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا یہ میرے لیے فائدے مند ہے لو وہ آ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ ہمیں سن لے گا اوہ درست فرمایا پر وہ کتنا لذیذ لگ رہا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہاں جو رہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں اسے مل کر کھا سکتے ہیں یقیناً تم نے درست فرمایا تھا <laughs> آج کے لیے ہمارے رات کا کھانا طے ہو گیا <laughs> بالکل اب شیر کی باری تھی تھر تھر کاپنے کی ہاں؟ یہ جانور کون ہے وہ رک کیوں گیا اس میں تو بہت دیر لگ رہی ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے کیوں نہ ہم باہر جا کر اس پر حملہ کریں وہ ہم دونوں سے تو نہیں لڑ سکتا یہ چال کارگر ہوئی بنا ایک پل بھی سوچے شیر ایک چھلانگ میں جنگل سے پار چلا گیا باؤنٹی نے راحت کی سانس لی اب اسے علم ہو گیا تھا کہ کسی بھی حالت میں سکون سے رہنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اگلے دن جب ٹمی جنگل میں مٹر گشتی کر رہا تھا وہ شیر سے جا ٹکرایا تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا میں نے ڈرا دیا رکو میں نے تمہیں ڈرا دیا پر تم تو ایک شیر ہو ہاں ہاں میں جانتا ہوں میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں پر تم احمق ہو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مجھ سے بڑے اور خوفناک جانور یہاں نہیں ہیں کل رات ہی ان میں سے دو سے میں روبرو ہوا انہوں نے میری غار پر اختیار کر لیا مجھے اب نئی غار تلاشنی ہوگی رکو کیا وہ جو تمہاری غار میں رہ رہا ہے وہ تم سے بڑا اور خوفناک ہے ہاں کیا تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو وہ ایک بھینسا ہے اور تمہارے دو کہنے کا کیا مطلب ہے وہاں پر صرف ایک ہی بھینسا رہتا ہے ہاں تم سوچتے ہو کہ میں اتنا احمق ہوں کہ ایک بھینسے سے بھاگ جاؤں وہاں تو بہت بڑے درندے ہیں درندے <laughs> ہاں مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں کیا ہے میں غار میں داخل نہیں ہوا بس ان کی آوازیں سنی وہ مجھ پر حملہ کرنے والے تھے اور اس سے پہلے ہی میں وہاں سے بھاگ آیا <laughs> تم بیچارے شیر اس نے تمہیں بیوقوف بنایا وہاں کوئی درندہ نہیں ہے وہ ایک ایک بھینسا ہے میں نے اس پر نگاہ رکھی ہوئی ہے اسی روز سے جب سے اس نے اس جنگل میں قدم رکھا ہے بکواس بند کرو لومڑی میری بےزتی کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی تم سوچتے ہو کہ میں اتنا احمق ہوں کہ ایک بھینسے کو ایک خوفناک جانور سمجھ لوں میں تمہیں یہ ثابت کر سکتا ہوں تم اس کے شکار نہیں ہو وہ تمہارا شکار ہے چلو ایک کام کرتے ہیں میں تمہارے ساتھ آؤں گا ہم اس گار میں داخل ہوں گے اور میں تمہاری مدد کروں گا اسے پکڑنے میں جو کوئی اندر ہے ویسے بھی میں اس بد دماغ پھینسے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہہ رہے ہو اور رکو کیا ہوگا اگر تم بھاگ جاؤ مجھے وہاں پیچھے چھوڑ کر ہاں، مجھے پتا ہے چلو اپنے گرد ایک رسی باندھ لو ایک سرا تمہارے پیٹ پر اور دوسرا میرے پیٹ پر اس طرح تم مجھے پیچھے کھینچ سکتے ہو اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی سودا پکا شیر مان گیا ان دونوں نے اپنے گرد ایک رسی باندھی اور وہ غار کے جانب چلنے لگے لومڑی خوش تھا اس نے دونوں ہی کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا باؤنٹی کو سبق سکھانا اور شیر کا بھروسہ حاصل کرنا جب وہ غار کے قریب آئے باؤنٹی نے انہیں آتے دیکھا جیسے ہی اس نے لومڑی کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ کہ کیا چل رہا ہے ہے ہے ہے لگتا وہ بہت عقل مند رکو اب میری بات سنو ٹھیک تبھی غار میں داخل ہونا جب میں تم سے کہوں تم بے وقوف لومڑی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے لیے دو شیر لانا اور تم صرف میرے لیے ایک ہی لائے ہو ہاں؟ کیا ہم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے اور اب تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں ایک ہی شیر کو آپس میں تقسیم کریں ہاں، تم ان کے لیے کام کرتے ہو نہیں نہیں یہ سچ نہیں ہے تم انتہائی نکم میں ہو ٹھیک ہے اندر لے آؤ اسے نہیں ہاں۔ شیر اپنی جان بچا کر بھاگا وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس نے کی بابت بھی نہیں سوچا جو رسی کے دوسرے سرے پہ بندھا تھا بہت درد ہو رہا ہے یہ اس لومڑی کو سبق سکھائے گا میں نے ایک بہت اہم سبق سیکھا ہے اگر میں نے خود کو پرسکون نہ رکھا ہوتا تو میں ان دونوں کو بھگا نہیں پاتا چاہے حالات کتنے بھی دشوار کیوں نہ ہو ہمیں ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے باؤنٹی صحیح تھا صرف اس لیے میں وہ سکون سے رہا وہ خود ہی خود کی مدد کر سکا اور جہاں تک لومڑی کا سوال ہے اسے بھی اپنا سبق مل گیا ہوگا